حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اور صدقہ گناہوں کی آگ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی دنیا کی آگ کو بجھا دیتا ہے نماز مومن کا نور ہے اور روزہ جہنم سے بچانے والی ڈھال ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو دس